حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمرت القضاء سات ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو مشرکوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ان کے ساتھ ایسے لوگ آئے ہیں جنہیں یسرب مدینہ منورہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل تیز چلنا جس سے اظہار قوت ہو کرے اور دونوں یمانی رکنوں کے درمیان حسب معمول چلیں اور آپ نے یہ حکم نہیں دیا کہ سب پھیروں میں رمل کریں اس لیے کہ ان پر آسانی ہو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو دو